السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا اٹھائیسواں لیکچر آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک کہلاتا ہے ریکٹیفیکیشن آف ایررس یعنی غلطیوں کو صحیح کرنے کا طریقہ غلطیاں تو ہوتی ہیں کتابیں لکھتے ہوئے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں ان کا علم ہمیں کب ہوتا ہے جب ہم ریکنسیلیشنز بناتے ہیں جب ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں اس وقت جب ٹرائل بیلنس بیلنس نہ ہو یا ریکنسیلیشن میں ہمیں آئٹمس ایسے نظر آ جاتے ہیں جن کو ہم نے کتابوں میں ریکارڈ نہیں کیا یا اور غلطیاں ہوتی ہے کہ جی پارٹی اے کے ساتھ کاروبار کیا تھا وہ تمام کا تمام کاروبار جو ہے وہ پارٹی اے کے اکاؤنٹ میں لکھنے کی بجائے پارٹی بی میں چلا گیا یا سی میں چلا گیا یا ٹی کے کھاتے میں چلا گیا تو مختلف قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ غلطیاں نہ صرف جب مینولی کتابیں لکھی جاتی تھی یعنی ہم خود کتابیں لکھتے تھے اس وقت ہوتی تھی بلکہ آج بھی جب کہ computerized software accounting software استعمال ہوتا ہے اس میں بھی انہی قسم کی غلطیوں کا امکان جو ہے وہ موجود ہے آپ نے ایک ڈیٹا انٹر کیا اس کا کوڈ صحیح نہیں لگایا وہ کوڈ غلط ہو گیا جب کوڈ غلط ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط اکاؤنٹ میں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوا جا کے جس کی وجہ سے کتابیں بیلنس نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے کسی ایک اکاؤنٹ کی پکچر جو ہے وہ صحیح سامنے نہیں آئے گی لہذا اس انٹری کو صحیح کرنا ہوگا درست کرنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اکاؤنٹنگ پروسیس کے اندر غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے ہم نے آپ سے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ایک جو بیسک کتاب ہم رکھتے ہیں وہ جرنل جو جسے ہم کہتے ہیں اس کتاب میں ہم جو ایررز جتنے ہوتے ہیں ان کو صحیح ریکٹیفائی کرتے ہوئے ان کا ریکارڈ اس میں لکھتے ہیں کیونکہ کوئی انٹری جو ہے اکاؤنٹنگ کے اندر چاہے کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی ہیں چاہے وہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے استعمال سے سے لکھی گئی ہیں کوئی انٹری جو ہے وہ ربر سے مٹا کے صحیح درست نہیں کی جا سکتی کاٹ کے درست نہیں کی جا سکتی اس کا ایک طریقہ ہے اکاؤنٹنگ کے اندر اور وہ طریقہ ہے کہ جی آپ اس اوریجنل انٹری کو صحیح کرنے کے لیے آپ ایک جرنل انٹری جو ہے وہ بنائیں اور تاکہ اس بات کی سرد رہے ریکارڈ رہے کہ ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کو صحیح کیا گیا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے حوالے سے کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی غلطی کو غلطی پکڑی گئی ہے یا غلطی کو صحیح کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر اگر بینک ہے مثال کے طور پر بینک میں اگر کوئی غلط ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ ہو گئے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہونے چاہیے تھے کسی نے غلطی کر دی کوڈ بینک کوڈ لکھتے ہوئے یا اکاؤنٹ کوڈ لکھتے ہوئے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے اب اس کو درست کرنے کے لیے آترائزڈ کون ہے کون وہ انٹری صحیح کر سکتا ہے اگر تو وہ بات ہوتی کہ جی ہر چیز کو جو ہے وہ ربر سے آپ مٹا دیں گے یا اس کو لکیر کاٹ دیں گے یا اس پہ سفیدہ سفیدی لگا کے چورا لگا کے کچھ بھی ہے جو اس کو صحیح کر دیں گے دوسری فکر لکھ دیں گے کوئی معلوم نہیں کرے گا تو یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جی غلطی ہوتی ہے اور غلطی کو صحیح کرنا جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کو اس کی اس کا ریکارڈ رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے کس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں کو ہم کیسے جو ہے وہ درست کریں گے اب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی غلطیاں کس قسم کی ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے سب سے عام جو غلطی ہے جس کو ہم ایرر آف اومیشن کہتے ہیں یعنی ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جی ہم نے ایک ٹرانزیکشن یا کو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ ہم کسی بھی وجہ سے بھول گئے ایک دفتر ہے اس میں روز کے پچاس سو دو سو تین سو چار سو واؤچرز مختلف قسم کے بنتے ہیں ایک واؤچر کہیں آگے پیچھے ہو گیا وہ انٹری جو ہے اس کی نہیں ہوئی وہ بعد میں مل جاتا ہے پھر اس کی انٹری تو امیشن ہو گئی آپ کو یاد ہے جس وقت ہم بینک ریکنسیلیشن کر رہے تھے اس وقت کچھ انٹریز ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جی بینک خود بخود کر دیتا ہے بینک چارجز کی انٹری ہے اس نے آپ سے ریکور کر لیے بینک چارجز وہ بینک چارجز جو ہے وہ ریکور کر لیے بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیے لیکن آپ کو اطلاع اس کی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جب بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس وقت اس کی اطلاع ہوتی ہے جب وہ اطلاع ہوئی تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ نے اس کی انٹری کرنا ہوگی اب یہ گو غلطی نہیں ہے لیکن ایک امیشن ہے اس امیشن کو ریکٹیفائی کرنا ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے تو ایک تو یہ ایرر ہے دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی واؤچر کوئی مس ہو جاتا ہے کوئی پیمنٹ کا واؤچر ہے کوئی پرچیز کا واؤچر ہے کوئی سیل کا واؤچر ہے کوئی ریسیٹ کا واؤچر ہے وہ مس ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا کہیں بعد میں مل جاتا ہے تو وہ بھی ایک غلطی ہے تو یہ کہ جی جہاں پہ آپ ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا کسی بھی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے تو اس کو ہم ایرر آف اومیشن کہتے ہیں ایک تو یہ ٹائپ ہے ایرر کی دوسرا ایرر جو ہے اکاؤنٹنگ کے حوالے سے وہ ہے ایرر آف کمیشن کہلاتا ہے یہاں پہ کمیشن سے مراد یہ نہیں کہ کمیشن کسی کو دیا یا لیا بلکہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ تو صحیح ریکارڈ کیا لیکن صحیح مد میں نہیں کیا مثال کے طور پہ آپ نے ایک پیمنٹ کی کسی کو مسٹر اے کو جو آپ کا کریڈیٹر ہے اس کو آپ اے کے اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرنے کی بجائے double A mister double A کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر دیتے ہیں اب یہ غلطی جو ہے یہ اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے صحیح اکاؤنٹ یعنی اے کے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ نہیں کیا ڈبل اے صاحب کے اکاؤنٹ کو کر دیا کسی نے غلطی کر دی اماؤنٹ جو ہے وہ صحیح ہے کنٹرول اکاؤنٹ کے حوالے سے شاید یہ غلطی جو ہے یہ نہ ہوئی ہو لیکن جس وقت آپ سبسڈری لیجر کو کنٹرول سے ملانے کی کوشش کریں گے اس وقت یہ غلطی آ جائے سامنے تو پھر آپ کو اس کی تلاش جو ہے وہ کرنا پڑے گی کہ جی کہاں پہ وہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو صحیح کرنا پڑے گا اب اسی اگزامپل میں اگر آپ کو لیں آپ کہ جی آپ نے مسٹر اے جو کہ آپ کے کریڈیٹر ہیں اور مسٹر ڈبل اے وہ بھی آپ کے کریڈیٹر ہیں اس کو پیمنٹ شو کر دیا آپ نے پیمنٹ بھی آپ نے صحیح شو کی اماؤنٹ بھی صحیح شو کیا لیکن صرف نام کا فرق ہو گیا کیا یہ فرق جو ہے یہ جس وقت ہم بیلنسز اٹھائیں گے مختلف اکاؤنٹس کے تو کیا اور ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں گے سبسڈری لیجر کو کنٹرول لیجر کے ساتھ تو کیا وہ فرق کوئی آئے گا وہ فرق نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جی انٹری صحیح ہوئی ہے لہذا بیلنسز کلوزنگ جو ہے وہ میچ کر جائیں گے ڈیٹیل میں وہی بیلنسز آ جائیں گے ہاں پرابلم اس وقت ہوگی کہ اگر مسٹر اے اے کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں اور وہاں پہ آپ ایک جو پیمنٹ کی ہے آپ نے وہ آپ اس میں ڈیبٹ کر دیتے ہیں تو تب جو ہے وہ جس وقت آپ لسٹ آف بیلنس بنائیں گے سبسڈری لیجر کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اے اے کے اکاؤنٹ میں ایک ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے عام طور پہ کریڈیٹرز لیجر کے اندر تو ڈیبٹ بیلنس آنا ہی نہیں چاہیے اگر وہاں پہ کوئی کریڈٹ بیلنس ہوگا تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی پرچیز ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے تو کوئی غلطی کا امکان ہے تو آپ فوری طور پہ وہ غلطی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے اور پھر اس کی کریکشن کریں گے حالانکہ اس کا کوئی افیکٹ جو ہے کیونکہ کنٹرول اکاؤنٹ میں تو پیمنٹ ہوئی ہے اور پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے صحیح ریکارڈ کی تو یہ ایررز آف کمیشن جو ہیں یہ کہلاتے ہیں اس کے بعد ایک ایرر آف پرنسپل ہوتا ہے ایرر آف پرنسپل یہ ہے کہ جی آپ نے کسی غلط اکاؤنٹ کے اندر کلاس آف اکاؤنٹ جو ہے اس کے اس میں انٹری کرتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خریدی وہ گاڑی بجائے فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہونے کے آپ نے ایکسپنسز میں ڈیبٹ کر دی repair and maintenance of vehicles کو ڈیبٹ کر دیا بھائی اگر گاڑی خریدی ہے تو گاڑی جو ہے وہ تو آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے وہ تو فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہونا چاہیے تھی ریپیئر اینڈ مینٹیننس تو خرچہ ہے اس اس خرچے خرچے کے اکاؤنٹ میں تھوڑی جانا چاہیے ریونیو ایکسپینڈیچر تو نہیں ہے گاڑی کا خریدنا لہذا یہ ایرر آف پرنسپل ہو گیا اس کو بھی آپ کو درست کرنا ہوگا کیوں درست کرنا ہوگا اس وجہ سے نہیں کہ جی آپ کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بیلنس نہیں کرے گا بھائی ڈیبٹ تو فکسڈ ایسٹ میں بھی ہونا تھا ایکسپینس میں بھی ڈیبٹ ہی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اگر وہ ایکسپینس میں فگر رہ جاتی ہے تو آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے جتنا تھا اس سے زیادہ دکھایا جا رہا ہوگا اور آپ کے فکسڈ ایسٹ جتنے ہیں اس سے کم فگر فکسڈ ایسٹس کی بیلنس شیٹ میں شو ہوگی جو کہ ایک صحیح پکچر آپ کی بزنس کی نہیں دے رہے ہوں گے تو یہ ایررز آف پرنسپل ہے اب آئیے ایک چوتھے ایرر کی طرف اور یہ ہے ایرر آف اوریجنل انٹری کہلاتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ یہ چیز ہے کہ آپ نے ریکارڈ کرتے ہوئے فگر لکھتے وقت پانچ ہزار کی بجائے پچاس ہزار دیتے ہیں یا پچاس ہزار کی بجائے پانچ ہزار لکھتے تھے یا پانچ لاکھ لکھتے تھے تو یہ اماؤنٹ ہی غلط ہو گیا اکاؤنٹ صحیح کو ڈیبٹ یا کریڈٹ جو بھی ہے وہ آپ نے کیا لیکن فگر لکھنے میں غلطی ہو گئی اب اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے گا اس کے لیے بھی جرنل انٹری بنے گی اور یہ بھی ایک ایرر آف اوریجنل انٹری جو ہے وہ کرتا ہے کہلاتا ہے کئی دفعہ جس وقت آپ سیلز ڈے بک لکھ رہے ہیں سیلز ڈے بک آپ لکھ رہے ہیں انوائسز سے بلز سے جو آپ اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں اس سے آپ انٹری کر رہے ہیں وہاں پہ جب وہاں سے فگر آپ اٹھا کے سبسڈری لیجر میں ڈیٹرز کے لکھتے ہیں تو وہ بجائے پانچ ہزار لکھنے کے آپ پانچ سو لکھ دیتے ہیں یا پچاس ہزار لکھ دیتے ہیں جب آپ سبسڈری لیجر کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ تو وہ ریکنسائل نہیں ہوتا اور پھر ہم جب ڈھونڈتے ڈنڈاتے پہنچتے کہ بھائی غلطی کیا ہوئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو پانچ ہزار کی فگر تھی وہ پانچ ہزار لکھتے ہوئے سبسڈری لیجر کے اندر وہ پانچ ہزار کی فگر پانچ سو یا پچاس ہزار یا پانچ لاکھ یا جو بھی ہے وہ بن گئی اس وجہ سے غلطی آ رہی تو یہ ایررز آف اوریجنل انٹری کہلا ایک اور ٹائپ جہاں پہ آپ نے اس انٹری کو ڈیبٹ میں کرنا تھا وہاں پہ آپ نے کریڈٹ کر دیا تو یہ ایک اور ایرر ہو گیا اس کو ریورسل آف انٹری جو ہے وہ ایرر یہ کہلاتا اور بھی بہت قسم کے ایررز ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پہ جو ایررز ہوتے ہیں وہ یہ چھ پانچ چھ جو میں نے آپ کو تفصیل جن کی بیان کی یہ ایررز اکاؤنٹنگ کے اندر دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ پتا رہے کہ کس قسم کا ایرر تھا آپ نے جو کیا وہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایرر آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے identification of error and correction of error is important note the type of error that it is that is not important because the whole idea is to correct the books and the recording of the transactions تو آئیے سب سے پہلے ہم ایررز آف اومیشن کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک انٹری جو ہے وہ آپ اس کو کرتے ہی نہیں اپنی کتابوں میں کیوں نہیں کرتے آپ کا واؤچر گم ہو گیا یا آپ کو اس کی اطلاع دیر سے ملی آپ نے صحیح پیریڈ میں اس کو نہیں ریکارڈ کیا یا کوئی اور وجہ سو اس کو اب ریکارڈ کرنا ہے اور ریکارڈ ظاہر ہے کہ اب اسی ڈیٹ میں ہوگا کہ جس ڈیٹ میں آپ نے آپ کو پتا چلا کہ یہ ایرر ہوا ہے آپ سے مثال لیتے ہیں کہ آپ نے ایک سیل کی پندرہ اپریل کو پندرہ ہزار روپے کی ایکس وائی زیڈ کو یہ جو سیل کا انوائس تھا یا بل تھا یہ کہیں مس پلیس ہو گیا لہذا وہ سیل ریکارڈ نہیں ہوئی کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ انوائس ملتا ہے یا بل ملتا ہے یا جس وقت آپ نے ڈیٹا انٹری کر لی یا لکھ لیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بل جو ہے یہ ایک سیریل آرڈر میں چل رہے ہیں لیکن بیچ میں یہ گیپ آ گیا ایک یہ کیا ہوا اب اس کی تفتیش جس وقت شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ کہیں کینسل ہو گیا تھا یہ کہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس پرٹیکولر بل نمبر کے ساتھ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی بل تو بنائے اور صحیح بنائے اور سیل بھی ہوئی ہے لیکن جو لکھنے والا تھا اس نے اس سے بھول ہو گئی اور اس نے وہ انوائس جو ہے یا وہ بل جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا اب اس کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ریکارڈ کی ریکارڈنگ کی انٹری جو ہے وہ جرنل واؤچر کے تھرو بنے گی اور اس جرنل واؤچر پہ لکھا جائے گا کہ rectification of omission in recording sale to X Y Z on April پندرہ یعنی سیل جو کہ ایکس وائی زیڈ کو پندرہ اپریل کو ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ رہ گئی تھی اب کی جا رہی ہے یہ آپ نے بیان اس پہ دیا جرنل انٹری میں لکھا اور جرنل انٹری کیا ہوگی جرنل انٹری ظاہر ہے کہ آپ ڈیبٹ کریں گے ایکس وائی زیڈ کو یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کریں گے آپ سیلز کو یہ جو بیان نیچے لکھا جاتا ہے یہ بیان یہ بتاتا ہے ہمیں کہ غلطی کیا تھی یہ جنرل واؤچر بنانے کی آج ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور پھر جو جنرل واؤچر ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں بنانے والے کے اس کو اپروو کرنے والے کے تاکہ یہ سند رہے کہ جناب یہ جو ریکٹیفیکیشن غلطی کی کی گئی ہے یہ جو درستگی کی گئی ہے یہ درستگی اپروڈ یا آتھرائزڈ آفیسر نے کی ہے یا انڈیویجل نے کی ہے یہ نہیں کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی انٹری کر سکے اب ایررز آف کمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ایررز آف کمیشن اور ایررز آف پرنسپل ان دونوں کو اگر اکٹھا کر لیں ہم کیوں کہ یہ ایک ہی قسم کے تقریباً ہو جاتے ان کریکٹ اکاؤنٹ کو میں آپ نے انٹری ڈال دی اب اس کو جو ہے آپ نے صحیح کرنا ہے چلیے پھر ایک ایگزامپل کرتے ہیں ایک مس لیتے ہیں ہم نے ایک ایسٹ پرچیز کیا پچاس ہزار روپے کا اور اس کو ہم نے انٹر کر دیا ریکارڈ کر دیا اس کی ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ڈیبٹ جو ہے وہ ہم نے فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ کے یا ایسٹ اکاؤنٹ کے ہم نے کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ایکسپینس اکاؤنٹ میں کر دیا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اندر پھر جرنل واؤچر بنے کام کیونکہ اوریجنل انٹری تو آپ نے کر دی آپ نے ایک بنیادی غلطی کی کہ جو فکسڈ ایسٹ تھا کی ٹائپ کا ایکسپینڈیچر تھا اس کو آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس مرمت کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دیا تو بیسک غلطی ہوئی ایک ایرر آف پرنسپل ہوا کہ جو کیپٹل ایکسپینڈیچر تھا وہ ریونیو ایکسپینڈیچر میں چارج ہو رہا ہے اب اس کو کریکشن کرنا ہے جرنل واؤچر بنے گا جرنل واؤچر پہ لکھا جائے گا پھر تحریر کی جائے گی کہ جی کیوں یہ جرنل واؤچر بنایا گیا اور وہ کیا ہوگا تحریر کیا ہوگی rectification of purchase of asset incorrectly recorded as an expense correction کیسے ہوگی ڈیبٹ کریں گے ہم ایسٹ کے اکاؤنٹ کو پچاس ہزار سے اور کریڈٹ کریں گے ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ کو پچاس ہزار پچاس ہزار روپے سے اب اس نے انٹری نے تو ریکٹیفیکیشن کر دی ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ میں جہاں پہ پہلے آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دیا تھا پچاس ہزار وہ اس کریڈٹ سے کینسل ہو جائے گا کونٹرا ہو جائے گا کونٹرا کا مطلب کینسل ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی آپ سے ارض کر چکا تو کونٹرا آپ نے انٹری پاس کی اس کو کینسل کیا یہی طریقہ ہے ایررز کو صحیح کرنے کا اب نیکسٹ ایرر پہ آئیے کہ جی ایرر آف اوریجنل اینٹری کہ اینٹری جو ہے وہ آپ نے اوریجنل اینٹری جو کی ہے وہ آپ نے کم یا زیادہ اماؤنٹ سے کی بہوالا اس بیسک ڈاکومنٹ کے کہ جہاں پہ صحیح اماؤنٹ لکھا ہوا ہے اب مثال کے طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیش ریسیو کیا کسی سے پانچ ہزار روپے وہ پانچ ہزار روپے کا ہی کریڈٹ کسی کو جانا چاہیے وہ پانچ ہزار کی بجائے پانچ سو کا چلا جاتا ہے یا پچاس روپے کا لکھا جاتا ہے تو غلطی ہو گئی اب اس غلطی کو درست کرنے کا ہے اور پھر وہ کانٹرا انٹری جو ہے وہ پاس کی جائے گی اس پہلی انٹری کو کینسل کرنے کے لیے اور صحیح انٹری کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایگزامپل اگزامپل ہے کہ جی ایک ریسیٹ ہوئی کیش کی پانچ ہزار روپے from it is recorded as five hundred rupees اس کو ریکارڈ ہم نے کیا اس کو انٹر کیا ہم نے بی کے اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے پہ اور دوسرا اسی کے ساتھ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پانچ ہزار روپے وصول ہوئے بی سے جس کو ہم نے بی کے اکاؤنٹ میں ہی کریڈٹ کیے پچاس ہزار روپے کے طور پہ اب کیش بک یا بینک بک کے اندر جو انٹری ہوئی جو ڈیبٹ تھا وہ شاید پانچ ہزار روپے ہی تھا یا پچاس ہزار روپے ہی تھا یا جو بھی ہے اگر پانچ ہزار روپے ریسیو کیے تھے کیش بک میں ہو سکتا ہے انٹری صحیح کی ہو لیکن بی کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو ہم نے پانچ سو روپئے پہ شو کر دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیش کے اکاؤنٹ میں بھی پانچ ہزار روپئے ہی شو کیے ہوں یا پانچ سو روپئے ہی شو کیے ہوں اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی پانچ سو روپئے شو کیے ہوں اگر یہ کیا ہوگا کہ جی کیش بھی پانچ سو روپئے اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی پانچ سو روپئے لکھے ہوں گے تو پھر تو کوئی ایرر ہی نہیں ہوا وہ ایرر اس وقت پتا چلے گا کہ جس وقت ہم کیش ڈیلی کیش جو ہمارے پاس ہے اس کو چیک کریں گے کہ اچھا جی آج کیش کتنی وصولی ہوئی کیا یہ ہماری کیش بک سے اس کا ٹوٹل ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر وہ ٹوٹل فزیکل کیش کاؤنٹ کے بعد وہ ٹوٹل جو ہے کتاب سے کیش بک سے نہیں ملتا تو پھر فرق ہے اگر کیش جو ہاتھ میں ہے یا جو جیب میں ہے وہ زیادہ ہے اور کیش بک کے اندر ٹوٹل کم آ رہا ہے اس کا تو پھر کوئی امیشن ہو گئی سو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کیش بک میں انٹری جو ہے وہ آپ نے صحیح اماؤنٹ کی کر دی لیکن بی کے اکاؤنٹ میں جس سے کہ وصولی ہوئی اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے پانچ ہزار روپے لکھنے کی بجائے فگر جو ہے وہ پانچ سو روپے لکھ تو یہ ایرر بھی اب آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا اب اس میں پہلے کیس میں جو ہے کہ جی پینتالیس سو روپئے سے فگر جو ہے وہ غلط لکھا گیا اور غلطی جو ہے وہ کیش اکاؤنٹ میں بھی ہوئی اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی ہوئی اب کیش کے اکاؤنٹ میں آپ پینتالیس سو روپیہ مزید ڈالیں گے ڈیبٹ کریں گے کیش اکاؤنٹ اور بی کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے پینتالیس سو روپے سے اب فرض کر لیجئے کہ جی کیش کے اکاؤنٹ میں ہم نے فگر جو ہے وہ پانچ ہزار ہی لکھا تھا لیکن صرف بی کے اکاؤنٹ میں اس فگر کو پانچ سو روپئے سے لکھا اب اس پانچ سو روپئے کو ہم کیسے صحیح کریں گے یہ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک امبیلنسڈ امبیلنسڈ ٹرانزیکشن ہوگی یہ امبیلنسڈ ٹرانزیکشن جو ہے اس کا پتا ہمیں کب چلے گا کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر کے اندر اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں تو اس قسم کا فنکشن بلڈ کیا جا سکتا ہے سافٹ ویئر کے اندر کہ کوئی بھی امبیلنسڈ انٹری جو ہے وہ پاس نہیں ہوگی اگر پانچ ہزار روپے کسی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہے ہیں تو پانچ ہزار روپے ہی کے کریڈٹس کسی دوسرے اکاؤنٹ میں یا دوسرے ایک سے زیادہ یا ایک ہی اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے لیکن جب مینوئل لکھ رہے ہیں پانچ ہزار روپے کی انٹری آپ نے کیش کے اکاؤنٹ میں صحیح کر دی کیش بھی آپ کا مل رہا ہے لیکن بی کے اکاؤنٹ میں آپ نے پانچ سو روپیہ جو ہے وہ آپ نے اس کو پانچ ہزار کو پانچ سو روپیہ لکھ دیا اب اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے گا اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا ہم پھر جے بی بنائیں گے یا کیا کریں گے کیونکہ یہ تو اب ایک سنگل سائڈ ہے جو کہ رہ گئی اور غلطی ہے ایک آدمی کی اس کو کیسے درست کیا جائے گا یہ غلطی کب ظاہر ہوگی ہم پہ یہ غلطی شاید ایک جس وقت ہم اگر بھی ہمارا ڈیٹر تھا تو جس وقت ڈیٹرز اکاؤنٹ کو اور سبسڈیری لیجر کو ریکنسائل کر رہے ہوں گے اس وقت یہ غلطی سامنے آئے گی یا یہ غلطی اس وقت سامنے آئے گی جب ہم ٹرائل بیلنس بنائیں گے مہینے کا اس وقت یہ سامنے آ سکتی ہے اگر بی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جنرل لیجر کا ایک حصہ ہے اور اگر ہم نے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انٹری جو ہے وہ بھی غلط کی ہے تو ورنہ جس وقت ریکنسائل کر رہے ہوں گے ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اور سبسڈیری اکاؤنٹ اس وقت ہی بتا اب اس کو کیسے صحیح کریں گے ڈبل انٹری کا مسئلہ ہے یہاں پہ یا نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ڈبل انٹری کا تو مسئلہ نہیں ہے کیوں کہ آپ نے ایک سائڈ جو ہے وہ پوری پانچ ہزار روپے آپ نے ریکارڈ صحیح کیا جو ڈیبٹ سائڈ کیش کیش آپ کا میچ کرتا ہے غلطی آپ سے کنٹرول اکاؤنٹ میں اگر ہوئی ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے اور سبسڈیری اکاؤنٹ میں ہوئی ہے تو اس کو صحیح کرنا تو ون سائڈیڈ انٹری پڑے گی اب تو کہ صرف اسی کو کریکٹ کرنا ہے دوسرا افیکٹ تو صحیح ہے سو اس قسم کی چیز بھی یا اس قسم کی ریکٹیفیکیشن بھی کئی دفعہ کرنی پڑ جاتی کہ جہاں پہ صرف ایک سنگل سائڈڈ ایفیکٹ آ رہا ہو اب دوسرا جو ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو فگر ریکارڈ کی گئی ہے وہ پینتالیس ہزار روپئے سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے یعنی پانچ ہزار کی بجائے پچاس ہزار فگر ریکارڈ کی گئی ہے تو یہ بھی بڑا سمپل سا ہی ایگزامپل ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جنرل واؤچر بنا دیجئے دونوں سائڈوں پہ غلطی ہوئی ہے لہٰذا دونوں سائڈوں کو آپ درست کر دیں جو ایکسس ریکارڈنگ ہوئی ہے اس ایکسس کو صحیح کر دیں by passing a journal entry debiting B's account with forty five thousand rupees and crediting cash account with forty five thousand rupees اب یہ جرنل انٹری ہوگی پیمنٹ واؤچر نہیں ہے آپ نے پیمنٹ بھی کو نہیں کی آپ نے صرف ایک غلطی کو کریکٹ کیا ہے اور جرنل انٹری ہے یہ تو یہ بات کہ جی غلطی یا ایررز کو جہاں پہ ہم اس قسم کے کر رہے ہیں ریکٹیفائی ان کے بارے میں اب آئیے کہ جی جہاں پہ ایک ریورسل کرنی ہے آپ کو کہ جی مثال کے طور پہ آپ نے دس ہزار کی پیمنٹ کیا ہے مسٹر ڈی کو یہ ریسیٹ سائڈ پہ کیش بک کے ریکارڈ ہوتا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ڈی کے اکاؤنٹ میں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ تو ٹوٹل انٹری جو بنی ہے یہی غلط پیمنٹ کی تھی وصولی نہیں کی تھی ریکارڈ جو کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ریکارڈ کیا جی جیسے پیسے ریسیو ہو رہے ہیں تو اس ساری چیزوں کو ریورس کرنا ہے اب ریورس کرنا ہے آپ نے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنے اماؤنٹ سے کرنا ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جی دس ہزار روپے ریسیٹ شو کی گئی کیش بک میں اور دس ہزار روپے کریڈٹ کیے گئے ڈی کے اکاؤنٹ میں اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ یہ ہے کہ جی آپ پہلے اس دس ہزار روپے کی انٹری جو اوریجنل تھی اس کو ریورس کر دیں یعنی دس ہزار روپیہ کیش بک میں کریڈٹ کریں اور دس ہزار روپیہ ڈی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیں تو اوریجنل انٹری کینسل ہو گئی پھر ایک نئی انٹری بنائے کہ دس ہزار روپے کی پیمنٹ کر رہے ہیں آپ کیش بک کو کریڈٹ کر رہے ہیں اور ڈی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوریجنل انٹری کیا کی تھی آپ نے اوریجنل انٹری کی تھی کہ دس ہزار روپے ریسیٹ سائٹ پہ ڈال دیے اور دس ہزار روپے کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی کو دے دیا حالانکہ دس ہزار روپے کی ریسیٹ ڈی سے نہیں ہوئی تھی دس ہزار روپے ڈی کو پے کیے گئے پیمنٹ کی گئی اب جو جنرل واؤچر بنائیں گے اس میں ہم کریڈٹ کرتے ہیں کیش کو بیس ہزار روپے سے اور ڈی کو ڈیبٹ کرتے ہیں بیس ہزار روپے سے اور لکھ دیتے ہیں ساتھ rectification of original entry incorrect entry of rupees ten thousand now correct as payment made to D D تو اس بیس ہزار کو کریڈٹ کرنا کیش بک اور ڈیبٹ کرنا ڈیز اکاؤنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اوریجنل اینٹری دس ہزار کی بیس ہزار سے آف سیٹ ہوئی باقی رہ گئی پیمنٹ وہاں پہ دس ہزار روپے کی کیش بک کے اندر جو کہ ایکچولی ہونی چاہیے تھی اور اسی طریقے سے ڈی کے اکاؤنٹ میں جو کریڈٹ پہلے کیا تھا وہ آف سیٹ ہو گیا دس ہزار کا بیس ہزار کی انٹری کے ساتھ اور جو ایکچوئل انٹری ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا ڈی کا اکاؤنٹ وہ دس ہزار ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے بجائے اس کے کہ دو انٹریز کریں آپ آپ ایک ہی انٹری کے اندر آپ نے وہ اوریجنل ریکٹیفیکیشن جو ہے اس کو کر دیا تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ تو تمام مختلف جو ایررز کے ہم نے شروع میں ذکر کیا اور اس کے بعد ہر ایک کو ہم نے دیکھا کہ جی سمپل اگزامپل لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ جی ان کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے ایک اور اگزامپل لے لیتی ہیں کہ ہم نے کیش وصول ہوا پچاس ہزار ایک ڈیٹر سے اور کیش بک کو ڈیبٹ کرنے کی بجائے ہم نے بینک بک کو ڈیبٹ کر دیا کریڈٹ جو ہے وہ ہم نے صحیح اکاؤنٹ کو دیا اب اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کیش کو ڈیبٹ کرنا چاہیے تھا پچاس ہزار روپے سے اور کریڈٹ کریڈیٹرز کو کرنا چاہیے تھا پچاس ہزار روپے سے ہم نے کیا کیا ہم نے ڈیبٹ کیا بینک کو پچاس ہزار روپے سے اور کریڈٹ کیا کریڈیٹرز کو پچاس ہزار روپے سے اب کریڈٹ والی سائڈ جو ہے وہ تو بالکل صحیح ہے لیکن ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ کیش کی بجائے بینک جو ہے وہ ڈیبٹ ہو گیا اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ بینک میں اگر ڈیبٹ کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک بیلنس آپ کا بڑھ گیا جب آپ ریکنسلشن کریں گے تو وہ بینک بیلنس آپ کی بینک بک یا بینک اکاؤنٹ کے حساب سے جو آ رہا ہوگا جس کو جو آپ نے اپنے جنرل لیجر میں رکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہوگا جو بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہوگا بیلنس وہ کچھ اور ہوگا جب آپ ریکنسلشن کریں گے ڈفرنس آئے گا تو یہ ڈفرنس سامنے آ جائے گا لہذا اب آپ کو بینک کے اکاؤنٹ کو صحیح کرنا ہے اور کیش میں وہ پیسہ لے کے جانا ہے جرنل انٹری آپ دوبارہ بنائیں گے جس میں ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ کریں گے پچاس ہزار روپے اور کریڈٹ کریں گے بینک اکاؤنٹ پچاس ہزار روپے سے اوریجنل جو انٹری ہوئی ہوگی وہ اس طریقے سے بینک کے کے اندر اندر اکاؤنٹ وہ کینسل ہوگی ڈیبٹ کینسل ہو رہا ہے پچاس ہزار کا کریڈٹ پچاس ہزار کے ساتھ اور جو صحیح انٹری آنی تھی کہ جی کیش کے اندر پچاس ہزار روپے آنے چاہیے تھے وہ پچاس ہزار روپے اس جنرل انٹری کے تھرو کیش میں آ جائیں گے اب ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے انفارمیشن ہے یہ ہے کہ جی یہ یہ یہ مندرجہ ذیل ایررز جو ہیں یہ ہم نے کیے ہیں یہ ہمارے نوٹس میں آئے ہیں اور ان کو کریکٹ کرنا ہے ہم کو additional capital paid in bank rupees hundred thousand credited to sales account کاروبار کے مالک نے اپنے پاس سے کاروبار کو لاکھ روپیہ دیا کاروبار کے اکاؤنٹنٹ صاحب نے اس لاکھ روپے کو یہ سمجھا کہ یہ سیل سے پیسے وصول ہوئے ہیں اور اس نے اس کو سیل کے طور پہ ریکارڈ کر لیا تو پہلا ایرر تو یہ ہے دوسرا ایرر ہے کہ پرچیز آف گڈس ہم نے کیے ہم نے مال خریدا پچپن سو روپئے کا مسٹر عامر سے جس کو غلطی سے ریکارڈ کر لیا گیا کتابوں میں پانچ ہزار پچاس روپئے کا تیسرا ایرر جو ہے کہ ہم نے بینک میں کیش ڈپوزٹ کیا بیس ہزار روپے اور وہ ہم نے بینک کو کریڈٹ کر دیا اور کیش کو ڈیبٹ کر دیا تو تیسرا ایرر جو ہے وہ یہ ہے چوتھا ایرر جو ہمارے نوٹس میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپیوٹر خریدا پچیس ہزار روپے کا لیکن اس کو ریکارڈ کر دیا ایز ریپیئر اینڈ مینٹیننس اور فائنل جو ایک ایرر ہماری نوٹس میں آیا وہ یہ کہ بینک چارجز پہ ہوئے پانچ سو روپے کے وہ ہم نے انٹر انٹر کرنے سے ہی ہی نہیں کیے تو یہ پانچ ایررز جو ہیں یہ پانچ ایررز کو ہم نے درست کرنا ہے آئیے دیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں اب سب سے پہلا جو ایرر تھا وہ یہ تھا کہ جی مالک نے اپنے پاس سے کاروبار میں مزید ایک لاکھ روپے کی رقم دی وہ اکاؤنٹنٹ صاحب نے مالک سے وصولی شو کرنے کی بجائے اس کو شو کر دیا کہ جی یہ تو سیل ہو گئی لاکھ روپے کی سیل ہو گئی اب اس کو کیسے درست کرنا ہے اس کے لیے کیا جرنل واؤچر بنے گا وہ دیکھتے ہیں بینک یا کیش اگر چیک سے انہوں نے پیمنٹ کی ہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے کاروبار کو تو وہ بینک کو آپ نے ڈیبٹ کیا اور کریڈٹ آپ کو کرنا چاہیے کیپٹل اکاؤنٹ کو لاکھ روپے سے لیکن کیا کیا ہم نے ہم نے ڈیبٹ کیا بینک کو لاکھ روپے سے اور کریڈٹ کیا سیلز کو لاکھ روپے سے اب ڈیبٹس تو دونوں صحیح ہیں کریڈٹ میں غلطی ہو گئی کریڈٹ کو صحیح کرنا ہے لہذا جنرل واؤچر جو بنے گا وہ کیا بنے گا وہ یہ بنے گا کہ آپ ڈیبٹ کریں گے سیلز کے اکاؤنٹ کو سیلز میں جو لاکھ روپے آپ نے کریڈٹ کیے تھے وہ اس ڈیبٹ کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے کانٹرا ہو جائیں گے اور کریڈٹ کریں گے آپ کیپیٹل اکاؤنٹ کو لاکھ روپے سے جو کہ ایکچولی شروع میں ہونا چاہیے تھا تو یہ تو آپ کا پہلا ایرر جو ہے اس طریقے سے ریکٹیفائی کر لیا اب دوسرے ایرر کی طرف آئیے کہ آپ نے پچپن سو روپئے کے گڈس مسٹر عامر سے خریدے لیکن ان کو ریکارڈ کیا آپ نے پانچ ہزار پچاس روپے پہ انٹری ہونی کیا چاہیے تھی انٹری یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے مال خریدا اسٹاک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے آپ پانچ ہزار پانچ سو روپے سے اور اگر کریڈٹ پہ خریدا ہے عامر صاحب سے تو عامر صاحب کے اکاؤنٹ کو اور کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو پانچ ہزار پانچ سو روپے سے کریڈٹ کر ہم نے جو انٹری ریکارڈ کی ہے وہ انٹری یہ کی ہے کہ ہم نے اسٹاک کو تو پانچ ہزار پچاس روپے سے ڈیبٹ کیا اور عامر صاحب کو پانچ ہزار پچاس روپے اور کریڈٹ کنٹرول اکاؤنٹ کو پانچ ہزار پچاس روپے سے کریڈٹ کر دیا ڈیبٹ میں بھی غلطی ہے اماؤنٹ کی غلطی ہے اکاؤنٹ کی غلطی نہیں ہے مد کی غلطی نہیں ہے اماؤنٹ کی غلطی ہے اماؤنٹ جو انٹر ہونا چاہیے تھا وہ پانچ ہزار پانچ سو روپے ہے جو ہوا وہ پانچ ہزار پچاس روپے ہے تو چار سو پچاس روپئے کی شارٹ انٹری ہوئی ہے اس کو ہم نے درست کرنا ہے کیسے ہم اسٹاک کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے ساڑھے چار سو روپئے سے اور کریڈٹ کر دیں گے عامر صاحب کے اکاؤنٹ کو یا کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ساڑھے چار سو روپئے سے یوں یہ ایرر بھی جو ہے ریکٹیفائی ہو جائے گا اب تیسرا جو ایرر تھا تیسرا ایرر جو تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ جی ہم نے کیش جو ہے وہ بینک میں جمع کرایا بیس ہزار روپے کا لیکن انٹری انٹری کیا کی کی ہم نے یہ کہ بینک کو کریڈٹ کر دیا اور کیش کو ڈیبٹ کر دیا انٹری ہونی کیا چاہیے تھی انٹری ہونی یہ چاہیے تھی کہ بینک کو ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا بیس ہزار روپے سے اور کیش کو کریڈٹ ہونا چاہیے تھا بیس ہزار روپے سے جو ہم نے انٹری ریکارڈ کی ہے وہ کیا کی ہے وہ ہم نے کیش کو بیس ہزار روپے سے ڈیبٹ کیا اور کریڈٹ کیا بینک کو بیس ہزار روپے سے یعنی بینک سے پیمنٹ ہوئی ہے حالانکہ کیش سے پیمنٹ ہوئی تھی بینک کو بینک میں پیسے جمع کرائے گئے لیکن ریکارڈ کر دیا کہ جی کیش میں پیسے آ گئے بینک سے اب اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا اس کو ریکٹیفائی ایسے کرنا ہے کہ جی جے بنائیں گے ڈیبٹ کریں گے بینک کو چالیس ہزار روپے سے اور کیش کو کریڈٹ کریں گے چالیس ہزار روپے سے جو غلط انٹری کی تھی بیس ہزار کیش کی ڈیبٹ جو کیا تھا کیش کو وہ اس چالیس ہزار کے کریڈٹ سے کینسل ہو گیا پیمنٹ جو کیش میں بیس ہزار کی ہونی تھی وہ بھی ریکارڈ ہو گئی اور بینک میں جو کریڈٹ پہلے غلط بیس ہزار روپے کا شو ہوا تھا وہ اب ڈیبٹ سے کینسل ہو گیا اور بیس ہزار جو بینک میں آئے پیسے کیش جمع ہوا وہ ایکچوئل فگر آ گئی بیس ہزار روپے پہ تو یہ ایرر بھی ریکٹیفائی آپ کا ہو گیا اب پانچواں جو ایرر تھا کہ آپ نے کمپیوٹر پرچیز کیا اس کمپیوٹر کو آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے کھاتے میں آپ نے شو کر دیا اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ جی آپ کو کرنی چاہیے تھی انٹری ڈیبٹ کمپیوٹر یا فکسڈ کمپیوٹر ایسٹ اکاؤنٹ پچیس ہزار روپے کریڈٹ بینک یا کیش پچیس ہزار آپ نے کیا کیا آپ نے ڈیبٹ کر دیا ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ اور کریڈٹ کر دیا بینک اور کیش کریڈٹ کی انٹری جو ہے وہ تو صحیح ہے لیکن ڈیبٹ کی انٹری غلط ہے لہذا ریکٹیفیکیشن جو ہوگی وہ کمپیوٹر فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ کے درمیان ہے ٹرانسفر کرنا آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں سے پچیس ہزار روپیہ سو آپ کریڈٹ کریں گے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اکاؤنٹ کو پچیس ہزار روپئے سے تاکہ اوریجنل جو ڈیبٹ تھا وہاں پہ وہ اس کے ساتھ کانٹرا ہو جائے اور جو اوریجنل ڈیبٹ جانا چاہیے تھا کمپیوٹر میں کے اکاؤنٹ میں وہ پچیس ہزار روپئے اس کے اکاؤنٹ میں اس اینٹری کے تھرو چلے جائے اب آخری جو اینٹری تھی کہ جی آپ نے پانچ سو روپئے کے بینک چارجز ادا کیے اور وہ آپ بھول گئے اس کی اینٹری کرنا اس کو کیسے درست کریں گے پیمنٹ ہے بینک کا بیلنس کم ہوا بینک کو آپ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کریں گے بینک چارجز جو کہ ایک ایکسپینس اکاؤنٹ ہے ریونیو ایکسپینس اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے یہ آپ نے انٹری بنانی ہے اس کا جے بی بنے گا اور انٹر ہو جائے گا تو یہ تمام بات جو ہے یہ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کہ غلطیاں کیسے درست کی جاتی ہیں کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے ان کو صحیح کرتے ہیں یہ ہم نے آج کے لیکچر میں باتیں کی غلطی کیسے پکڑی جاتی ہے ٹرائل بیلنس بیلنس نہیں ہو رہا اس پہ پکڑی جائے گی غلطی غلطی ریکنسیلیشن کے وقت پکڑی جائے گی چاہے وہ بینک کی ریکنسیلیشن ہو چاہے وہ فزیکل کیش ریکنسیلیشن آپ کیش بک کے ساتھ کر رہے ہوں چاہے آپ ڈیٹرز یا کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ریکنسائل کر رہے ہوں آپ سبسیڈیری لیجرز کے ساتھ اس وقت غلطی پکڑی جا سکتی ہے آپ اگر سٹاک ہے اور فزیکل سٹاک ٹیکنگ کر رہے ہیں یعنی آپ سٹاک جو پڑا ہوا ہے گودام میں اس کو گن رہے ہیں وے کر رہے ہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے حساب سے جو ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس یا فگرز جو آتے ہیں اور جو آپ کی کتابوں میں اس میں فرق آ رہا ہے تو غلطی پکڑی جاتی ہے بہرحال یہ لیکچر جو ریکٹیفیکیشن آف ایررز کے بارے میں تھا یہ ہم نے آپ کو آج اس کی تفصیل بتائی خدا حافظ